خود اپنے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ ہماری رحمت تمام اشیات کو محیط ہے ان پر چھائی ہوئی ہے اور واقعی جو لفظ جو ہیں ان سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے رحمان اور رحیم دونوں کا مادہ ایک ہی ہے رے سے نیم اور یہیں سے رحم مادر آپ کے ذہن میں آ جائے گا رحم کے لیے یہی لفظ ہے بنیادی طور پر بظاہر اس کا کچھ تعلق نظر نہیں آتا ربوبیت سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ مقام یا ایسے ہی وہ مقام ہے جہاں سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ عرب اپنی زبان کے اعتبار سے کتنی بلندیوں پر پہنچے ہوئے تھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک ان پڑھ قوم اور ان پڑھ بھی ایسی کہ زمانہ نزول قرآن کریم میں مکہ کے اندر جو اس پورے ملک کا مرکزی شہر تھا بڑا ہی مشہور اور بڑا اہم مقام تھا مکہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ صرف سترہ آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اعلیٰ تعلیم کو ایک طرف رہی اس قسم کی قوم میں زبان کی اس قدر وسعتیں گہرائیاں لطافتیں نزاکتیں تصورات تخیلات سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ باتیں انہیں کیسے مل گئی تھی بہرحال آپ دیکھیے کہ ان دونوں کا تعلق کیا ہے اربوں کے سامنے جب ربوبیت کا تصور آیا تو اس کو مخصوص طور پر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے انہوں نے رحم کے تصور کو سامنے رکھا اب غور فرمائیے کہ اس ایک رحم یا رحم کے تصور نے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا رحم مادر میں جنین کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے مرد اور عورت کے جنسی اختلاط کے ایک ابتدائی لائف ہیل کا استقرار وہاں ہوتا ہے جرسوما غیر مرئی جو نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتا لیکن اس جرسومے کے اندر ایک مکمل انسان بننے کی پوٹینشیلٹی ممکنات مزمر ہوتی ہیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں انسانی پیکر کی بھی اور انسانی صلاحیتوں کی بھی اب اس ذرے کو اس برسونے کو اس قطرے کو نشو و نما دی جانی ہے کہ جس سے وہ اس اپنے نقطۂ آغاز سے اپنے تکمیل تک پہنچ جائے اور جنین جیتا جاگتا بچہ انسانی صلاحیتوں کو دیے ہوئے دنیا میں آئے تو پہلی چیز تو ربوبیت کی یہی تھی کہ اس میں نشو و نما کی یہ کیفیت پیدا ہو اور یہ رہنے مادر کے تصور سے زیادہ برجستہ بہتر موجود تر تصور ہو نہیں سکتا اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ رحم کے اندر جو پرورش ہوتی ہے وہ اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں پہلی چیز تو یہ کہ وہ جس قدر وہاں اس میں سامان نشو و نما ملتا ہے پہلے دن سے آخری وقت تک بچے کے حالات اور اس کے تقاضے اس کی ضروریات مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں اور ان کے مطابق وہ تمام سامان نشو و نما ملتا ہے ضرورت کے مطابق سامان نشو و نما پھر اگلی چیز یہ کہ رحم میں اس قدر لوچ اور لچک ہوتی ہے کہ بچہ جوں جوں بڑھتا پھولتا ہے اس کے مطابق اس ہول کے اندر بھی وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ اتنا نرم ہوتا ہے کہ بچے کو کروٹ تک لینے میں بھی کسی قسم کی کوئی زحمت کوئی تکلیف کوئی مشقت نہیں ہوتی وہ محسوس ہی نہیں کرتا تو گویا نشو نما یعنی نشو نما اس انداز سے ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر اگلی خصوصیت یہ کہ یہ سب کچھ بچے کو بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے اس کا کوئی اسے سلا نہیں دینا پڑتا معاوضہ نہیں دینا پڑتا یہ بڑی خصوصیت ہوئی اس کی حتیٰ کہ وہ ماں جو اپنے خونے کے گھر سے اس بچے کی پرورش کرتی ہے یوں کہ یہ کہ وہ اپنے خود جسم کا ایک حصہ منتقل کر دیتی ہے اس کی طرف وہ بھی اس اس کے سر پر کوئی احسان نہیں دھرتی تو نشو و نما کے اس پورے تصور کو ان تمام خصوصیات کے ساتھ سامنے رکھیے تو اس سے پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ خدا نے ربوبیت عالمینی کے بعد یہ پھر اپنی اس قسم کی رحمت کا ذکر کیوں کیا لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی اس صفت رحمت کے نمود و ظہور کے لیے رحمان اور رحیم کے دو لفظ کیوں آئے حالانکہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے جیسا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذکر میں کہا تھا کہ ان کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے رحم کرنے والا بہت مہربان بہت رحم کرنے والا بہت مہربان اور انگریزی زبان میں اگر آپ دیکھیں تو ترجمے اس کے ہوتے ہیں مرسی فل اینڈ بینیفیشن تو آپ سوچیے کہ ان معانی سے کوئی خاص خصوصیت کوئی تصور کو مفہوم ذہن میں آتا ہے آپ کے مہربان بہت مہربان مرسی فل بینیفیشن تو یہ بات کیا ہوئی یہ کیوں دو لفظ لایا ہے قرآن اس کے لیے اور ایک بات تو مجھے کچھ افسوس کے ساتھ کرنی پڑتی ہے ہمارے اس دور کے مفسرین جو ہیں وہ اس سے بھی کچھ آگے چلے گئے اور ان میں مجھے سید ابولا مودودی مرحوم کا نام دینا پڑ گیا جب میں یہ ٹیپ ریکارڈ کر رہا ہوں تو انہیں وفات پائے چند ہی دن گزرے ہیں تو معذلہ میرا مقصد ان کی ذات کے خلاف کچھ کہنا نہیں ہے لیکن ان کی قرآن کریم کی تفصیل تو ان کی وفات کے بعد بھی موجود ہے اور رہے گی اس لیے میں ان کی تفریح سے ہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب کسی بات میں زور پیدا کرنا ہو تو یوں ہی ایک لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں مثلا درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تڑنگا بھی کہتے ہیں تو گویا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رحمان و رحیم کے دو لفظ استعمال کیے ہیں تو وہ اس لیے کہ ایک لفظ کہنے سے جب تسلی نہیں ہوئی تو اس کے ساتھ یوں ہی ایک دوسرا لفظ کہہ دیا جیسے لبا تڑنگا اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ جو ہوتے ہیں یہ تڑنگا اور ننگا دھڑنگا اور روٹی موٹی یہ تو محمل کہلاتے ہیں یہ الفاظ میں زور پیدا کرنے کے لیے ایک محمد لفظ ساتھ لگا دیا گیا حاض اللہ سزت خدا اب آپ دیکھیے کہ یہ دو لفظ کیوں آئے ہیں اور یہ بڑی ہی اہم بات ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو کہ اسے تو مغرب کے سائنٹسٹ ہی اپریشیٹ کر سکیں گے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ عربی زبان کے ایک تو روٹ کے اندر کچھ معنی ہوتے ہیں اور ایک اس کے ہاں مختلف ابواب ہوتے ہیں اور ہر باب میں وہی جب مادہ وہی روٹ آتا ہے مادہ آتا ہے اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے رحیم کا لفظ فضیل کے وزن پر ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس صفت کا ظہور التظامن بتدریج مسلسل ہوتا چلا جاتا ہے یعنی جب ہم خدا سے رحیم کہیں گے تو اس کے معنی ہے کہ اس کی صفت رحمت کی نمود اور اس کا ظہور مسلسل التظام ایک تدریج کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے اس کے برعکس رحمان کا وزن فعلان ہے اور اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں وہی شدت شدت وہی صفت شدت کے ساتھ ہنگامی طور کے اوپر بردستہ اچانک نمودار ہوتی ہے تو گویا رحیم التظامن بتدریج اور رحمان جو ہے وہی صفت رحمت جو ہے وہ بردستہ ہنگامی طور پر شدت کے ساتھ اچانک نمودار ہوتی ہے ان دونوں مفاہیم میں یہ فرق بڑے گہرے غور و فکر کا محتاج ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے مغرب کے سائنس کے محققین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اشیاء کائنات میں نشو و نما ارتقائی طریق سے ہو رہی ہے یعنی وہ اپنے نقطۂ آغاز سے بتدریج نشو و نما پاتے ہوئے آگے بڑھتی چلی آتی ہیں آ کے وہ منزل تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں یہ ارتقائی مراحل کڑی در کڑی مسلسل تدریجن التظامن طے ہوتے چلے جاتے ہیں ان کڑیوں میں کوئی خلا یا گیپ نہیں ہوتا تو یہ جو ہے سلسلہ اس کو فعین کے وزن پر رحیمن کا جو لفظ ہے وہ اس مفہوم کو ادا کرتا ہے لیکن انہی سائنٹسٹ کا کی ایک تحقیق اب یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شہ ایک ہی گشت میں مختلف کڑیاں پھاند کر ایک نئی شکل اختیار کر دیتی ہے اسے ان کی اصطلاح میں ایمرجنٹ ایولیوشن کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہمارے ہاں سجائی ارتقا کا کی اصطلاح ہوتا ہے لیکن ایمرجنٹ ایوولیوشن سے آپ بات سمجھ آئیں گے یہ کس طرح ہوتا ہے اس کے متعلق یہ سائنس دان کچھ نہیں بتا چنانچہ اس نظریے کا یوں کہیں کہ امام مارگن اس نے اپنی کتاب ایمرجنٹ ایوولیوشن میں لکھا ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ جس چیز کو تم ایمرجنٹ کہتے ہو وہ بلاخر کر ہے کیا تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ ایک نئی قسم کا رابطہ ہوتا ہے اور اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ روابط کس اعتبار سے نئے ہوتے ہیں تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ ان کی خصوصیات کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا اسی لیے ہم اسے ایمرجنٹ ایوولیوشن سے تعبیر کرتے ہیں اسی بات میں وائی کاؤنٹ سیمول نے کہا ہے کہ علت و معلوم کی زنجیر میں بعض اوقات ایسے مستثنیات ایکسیپشنز آتے ہیں جنہیں صرف دستے قدرت ہی ظہور میں لا سکتا ہے اس کی کتاب ہے بلیف اینڈ ایکشن اس میں اس نے یہ چیز کہی ہے ضمن یہ نظریہ اثر حاضر کا اقتصاف ہی نہیں ہمارے متقدمین حکما کے ہاں بھی اس کا ذکر ملتا ہے مثلا ابن مستو ہمارے ہاں کا ایک سائنٹسٹ گزرا ہے اپنے دور کا اس نے اپنی تصنیف الفوز الاصغر میں اس پر تفصیلی بات کی ہے ان متقدمین کے ہاں بھی ایمرجنٹ کی روح سے پیدا ہونے والے خلا یا جس کو تفرا کہا جاتا تھا بہرحال کہنا یہ مقصود تھا کہ ایک تو ارتقا کا سلسلہ تدریجن مسلسل التظامن چلا آتا ہے اور اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس وہ انتظام کی کڑیاں جو ہیں وہ ٹوٹتی ہیں اور وہ سلسلہ جو ارتقا کا ہے وہ جسٹ کے ساتھ پھاند کر ہنگامی طور پر آگے کی منزل میں جا پہنچتا ہے تو اب اس سے آپ دیکھیے کہ اشیاء کائنات کو ان کی نشو و نما کے لیے جو سامان رحمت ملتا ہے اس کی عمومی شکل تو یہی ہے کہ وہ التظامن مسلسل کڑی در کڑی ملتا جاتا ہے اس کے لیے قرآن کریم نے خدا کو ارحیم کہہ کر پکارا ہے لیکن جب اس کی نمود ہنگامی طور پر فضائی ارتقا کی شکل میں ہو تو اس کے لیے اس نے الرحمان کہا ہے آپ نے غور کروایا کہ صرف اوزان یا باب کے فرق سے بات کہاں سے کہاں جا پہنچی اور یہ بات کس طرح سمجھ میں آ گئی کہ قرآن نے ایک ہی مادہ کے دو الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں جہاں تک تخلیق انسانی کا تعلق ہے قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں ان دونوں صفات کی نمود بڑے بصیرت افروز اور حقیقت کشاہ انداز میں کی گئی ہے مومنون میں تیسویں صورت ہے یہ کہا گیا ہے کہ تخلیق انسانی کی ابتدا جامد مادہ سے ہوئی پھر رحم مادر میں حمل قرار پایا تو نطفہ تولید نے نشو و نما پانا شروع کیا پہلے اس نے جونگ کی سی شکل اختیار کی پھر وہ گوشت کا لوتھڑا سا بن گیا پھر اس میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ابھرا پھر ان ہڈیوں پر گوشت کی تہ چڑھا دی گئی یہاں تک طریق تولید و نشو و نما عام حیوانوں اور انسانوں کے جنین کی صورت میں یکساں ہوتا ہے اور بتدریج عمل میں آتا ہے یہ خدا کی صفت رحیمیت کی روح سے ہوتا ہے اس کے بعد انسان اور حیوان میں ایک ایسا بنیادی فرق پیدا ہوتا ہے جو سابقہ کڑیوں کے ارتقاء کا طبی نتیجہ فزیکل ریزلٹ نہیں ہوتا وہاں یک لخت تبدیلی ظہور میں آتی ہے اس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ سما انشانہ نہ ہو ہلکن آخرا تیئیس بٹا بارہ چودہ پھر خدا نے اسے ایک نئی قسم کی مخلوق بنا دیا یہ جو التظام بتدریج جو ارتقاء کا سلسلہ تھا یہ اس کا نتیجہ نہیں تھا یہ سجائی ارتقاء کا نتیجہ تھا اس خلق جدید کی روح سے انسان کو اس کی ذات عطا کر دی جاتی ہے جس کی بنیادی خصوصیت اختیار و ارادہ ہے اور جس کی نشو و نما سے یہ مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے اس فضائی ارتقاء کے لیے ہر رحمان کا لفظ آیا ہے رحیم کا لفظ وہ بتدریج جو نشو و نما ہوتی تھی اس کے آتا ہے اس کے بعد آگے چلیے یہی سے انسان کے جسم کی نشو و نما تو تبھی ذرائع سے اسباب سے ہوتی ہے کھانے پینے سے غذا سے ہوا سے لیکن اس کی ذات کی نشو و نما ان اقدار اور احکام کی پابندی سے ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے ذریعہ وہی دیے جاتے ہیں جب خدا نے اپنے متعلق کہا تھا کہ کتابہ علی کم رحمہ چھ بٹا چون خدا نے سامان نسل و نما یعنی رحمت کا عطا کرنا اپنے اوپر فرض قرار دے رکھا ہے تو اس رحمت میں انسان کی سبھی زندگی کی نشو و نما کے سامان کے علاوہ اس کی ذات کی نشو و نما بھی شامل تھی یہاں ہمارے سامنے ایک اور گوشہ آتا ہے جو اس کی صفت رحمانیت کا خصوصی مظہر ہے انسان کے متعلق ایک تو ظاہر ہے اور جیسا قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ اللہ علم ال انسان عالم یا عالم انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے یہ علم مختلف طریقوں سے حاصل ہوتا ہے مشاہدات تجربات مطالعہ تعلیم درس و تدریس وغیرہ ان طریقوں سے علم بتدریج حاصل کیا جاتا ہے بچہ اے بی سی سے امنے تک پہنچتا ہے اور جو انسان بھی چاہے اسے حاصل کر سکتا ہے بال فاض یوں کہیے کہ اس گوشے میں خدا کی قسط رحیمیت کار کرنا ہوتی ہے لیکن علم کی ایک اور قسم بھی ہے جو مندرجہ بالا طریقوں میں سے کسی طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا نہ ہی اس میں انسان کی اپنی کوشش یا قصب و ہنر کا کوئی داخل ہوتا ہے یہ خدا کی طرف سے اس کے برگزیدہ انسانوں کو براہ راست ملتا تھا اسے ذہی کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ وہ علم ہے جس کے لیے کہا گیا کہ ولہ و بے رحمت ہی میں یہ کہا اللہ اپنی نصیحت کے پروگرام کے مطابق جسے چاہتا ہے اس رحمت کے لیے مختص کر لیتا ہے یہ حقیقت کے حصول رہی میں انسان کے اپنے قصب و ہنر کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا اس حقیقت سے واضح ہے کہ جس برگزیدہ ہستی کو اس کے لیے منتخب اور مختصر مختص کیا جاتا تھا اسے وہی ملنے سے ذرا بھی پہلے اس بات کا علم و احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ اسے یہ علم عطا ہونے والا ہے چنانچہ خود خود کم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ ماں کن کا تدری من کتاب ہو ایمان ہو تو اس سے پہلے جانتا ہی نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں اور ایمان کیا ہوتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ وہی کے عطا ہونے میں خدا کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوتا تھا اسی لیے اس کے متعلق کہہ دیا کہ الرحمن و علم القرآن قرآن کا علم رحمان نے کہا عطا کیا ہے یہ اس کی صفت رحیمیت کی بنا پہ بتدریج حاصل نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس میں وہ چیز جسے امرجنٹ کہہ کے اس نے پکارا ہے برجستہ طور کے اوپر یک لخت کسی کو عطا ہوتا ہے اور یہاں خدا کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوتا ہے اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق کہا ہے و من القرآن و رحمت المنین سترہ بٹا بیاس اسے رحمت کہا گیا اور جیسا کہ ابھی میں نے کہا ہے یہ صفت رحمانیت کا تقاضا تھا جس کی بنا پہ حضور کو یہ وہی خطا ہوئی اور اب یہ رحمت تمام مومنوں کے لیے اس کے دروازے کھول دیے گئے مومنین کے لیے نہیں یہ دنیا کا کوئی انسان بھی جو اسے حاصل کرنا چاہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے چاہے وہ اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے اور چونکہ یہ قرآن ملا تھا حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اس لیے حضور کو بھی رحمت للعالمین کہا گیا اکیس بتا ایک سو سات یعنی تمام عالمین کے لیے رحمت آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بنیادی نقطہ کی وضاحت بھی ضروری ہے خدا کی صفت رحیمیت کے اندر رحم کا مفہوم بھی شامل ہے لیکن قرآن کے رحم کے قرآن مفہوم اور دنیا میں رائج مفہوم میں بنیادی فرق ہے اس مروجہ مفہوم کو عیسائیت نے عام کیا اور اسی سے وہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں جن کا شکار خود مسلمان بھی ہو گئے ان کے ہاں یہ تصور تصوف کے ذریعے زیادہ پھیلا ہے عیسائیت کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ اپنے اولی ماں باپ آدم و ہوا کے گناہ کی پیداش پاداش میں گناہ گار پیدا ہوتا ہے اسے اوریجنل سین کہا جاتا ہے انسان کے لیے گناہ کی اس علاج سے پاک اور صاف ہونا کسی طرح ممکن نہیں اس کا منتقی اور فطری نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی انسان جنت میں جانے کے قابل ہی نہیں رہتا عیسائیت کا نظریہ یہ ہے کہ جب خدا نے بیچارے انسانوں کی حالت پر غور کیا تو اسے معذردہ بڑا افسوس ہوا اسے ان پر ترس آیا اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ مخالفین اسے سلیب دے دیں اور یوں اس کا خون انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا اس سے عیسائیت کا یہ عقیدہ عام ہوا کہ نجات کا مدار انسانی اعمال پر نہیں بلکہ خدا کے رحم پر ہے جو اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے شریف پر چڑھا کے نو انسانی پر کیا اور یہ رحم ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارہ پر ایمان لائیں اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ ان کے گناہوں کے کفارے میں انہوں نے اپنی جان دے دی انجیل کے اہدامہ جدید میں سینٹ پال کے خطوط پڑھیے ان میں اس عقیدے کو عام کیا گیا ہے اس نے کہا ہے کہ تم کو ایمان کے وسیبے ہی سے نجات ملتی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے اور نہ اعمال کے سبب سے ہے ایک اور خط میں اس نے لکھا ہے کہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کی روح سے نہیں بلکہ ایمان یعنی فیت کی روح سے راس باز ٹھہرتا ہے یہی وہ نظریہ ہے جس کی روح سے خدا کے متعلق عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گاڈ از مرسی یا گاڈ از لو خدا محبت اور رحم کا مجسمہ ہے اور یہی ہے وہ تصور جس کی روح سے قرآن مجید کے انگریزی تراجم میں رحمان اور رحیم کے لیے کمپیشنیٹ اور مرسیفل کے الفاظ آتے ہیں یعنی رحم کرنے والا طرز کرنے والا عیسائیت کے اس نظریے کے خلاف قرآن کریم کی تعلیم کی ساری عمارت قانون مقافات عمل کی بنیاد پر استوار ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے ہر انفرادی یا اجتماعی عمل کا نتیجہ اس قانون کے مطابق مرتب ہوتا ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہے ٹینکیا کھانے کا نتیجہ ہلاکت ہے صاف اور مسفا پانی ممد حیات ہے یہی قانون طبیعی کائنات میں اور خود انسان کی طبیعی زندگی سے آگے بڑھ کر اس کی انسانی زندگی میں بھی کار فرما ہے یعنی انسان کا ہر غلط کام ایک تقریبی نتیجہ پیدا کرتا ہے اور صحیح کام یعنی جو کام خدا کے بتائے ہوئے پروگرام اور اخبار کے مطابق ہوگا وہ تعمیری نتیجہ پیدا کرتا ہے اسے خدا کے نظام عدل سے تعبیر کیا جاتا ہے خدا کا یہ نظام غیر متبدل اور اٹل ہے اب ظاہر ہے کہ عدل میں تو رحم کا تصور ہی نہیں آ سکتا اگر اس میں رحم کے طور پر کچھ کیا جائے گا تو عدل کے منافی ہو جائے گا لیکن ہم اوپر کہہ چکے ہیں میں ابھی بھی بتا چکا ہوں کہ خدا کی صفت رحیمیت میں رحم کا تصور بھی شامل ہے تو اس سے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ عدل اور رحم جو بظاہر دو متضاد تصورات ہیں ان دونوں میں مطابقت کیسے پیسہ ہو سکتی لیکن رحم کے قرآن مفہوم کی روح سے تضاد باقی نہیں رہتا اس میں عدل بھی رہتا ہے اور رحم بھی اسے ایک مثال کی بھی پسند ایک آدمی آگ میں انگلی ڈالتا ہے انگلی جل جاتی ہے اس سے شدت کی تکلیف ہوتی ہے یہ سب کچھ خدا کے قانون عدل کی روح سے ہوتا ہے جس میں رحم کا کوئی فائدہ نہیں جو شخص بھی آگ میں انگلی ڈالے گا انگلی جلے گی اسے درد ہوگا تکلیف ہوگی لیکن جس خدا نے یہ قانون بنایا ہے کہ آگ سے انگلی جل جاتی ہے اسی خدا نے ایسی دوائیاں بھی پیدا کر دی ہیں جن کے استعمال سے سوزش کی یہ علم انگیز تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے اور انگلی کی اثر نو نشو و نما کا انسان بھی ہوتا ہے اس قسم کے اسباب مدافعت یا علاج کی تخلیق خدا کی رحمت یا اس کا رحم ہے آپ نے دیکھا کہ رحم کے اس تصور میں قانون کا تصور کار فرما ہے یعنی جس طرح خدا کا یہ قانون عدل ہے کہ آگ میں انگلی ڈالنے سے انگلی جل جاتی ہے اسی طرح خدا کا یہ بھی قانون ہے کہ فلاں قسم کی دوائی لگانے سے انگلی اچھی ہو جاتی ہے پہلا قانون عدل بھی ہر انسان کے لیے ہے ہر زمانے کے لیے ہے ہر قوم کے لیے ہے ہر ملک کے لیے ہے اور یہ دوسرا قانون جسے آپ قانون رحمت کہہ لیجیے یعنی اس پہلے غلط کام کی وجہ سے جو تقریبی نتیجہ مرتب ہوا ہے اس کے ازالے کے لیے جو تجویز تدبیر خدا نے عطا فرمائی ہے وہ بھی تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہر قوم کے لیے ہر شخص کے لیے ہر زمانے کے لیے ہر ملک میں انسانوں کے لیے یکساں طور پر آتی ہے تو جب کوئی شے جس کا اطلاق اس طرح سے ہر زمانے میں ہر ہر فرد پر یکساں طور پر ہو اسے قانون کہا جاتا ہے لہذا عدل بھی خدا کا قانون ہے اور اس کی روح سے جو بھی نتائج مرتب ہوتے ہیں انسان کے اعمال سے ان کی تقریب بھی نتائج کے اضالے کے لیے بھی خدا کا قانون مقرر ہے اس طرح اس قانون کے مقرر کرنے والے خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت ہے رحیمیت عام تدریجی طور پر رحمانیت وہ جو قرآن کا طریق اس نے بتایا ہے اس کے طور سے اوپر تو یہ ہے قرآن کا رحم کا مفہوم انسانی زندگی میں اسے توبہ سے تعبیر کیا گیا ہے توبہ کا قرآنی مفہوم بھی ایک مثال سے سمجھ میں آ سکے گا آپ نے کسی خاص گاؤں جانا ہے کسی دوراہے پر آپ کا قدم غلط کی طرف اٹھ گیا یہ گمراہی ہے لفزش ہے تھوڑی دور چلنے کے بعد آپ کو کسی نے بتایا یا علامات راہ سے آپ نے محسوس کیا کہ میں غلط راستے پر چل رہا ہوں اس کے بعد آپ اسی راستے پر آگے قدم نہیں بڑھائیں گے آپ کو لام حالات پھر اس دوراہے پر واپس آنا ہوگا جہاں سے آپ اس غلط راستے کی طرف مڑ گئے تھے یہ واپس مڑ آنا جو ہے اس دوراہے پر آنے کے لیے اسے عربوں کی زبان اور قرآن کریم کی اصطلاح میں توبہ کہا جاتا ہے لیکن محض اس دوراہے پر واپس آ جانے سے تو اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی جو غلط راستے پر چلنے سے ہوئی تھی آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے آپ تو صرف اس گراہے پر آئے اب اس گراہے سے صحیح راستے کے اوپر گامزن ہونا یہ بھی ضروری ہے اسے عمل صالحہ کہا جاتا ہے اس طرح انسانی لغزش سے پیدا ہونے والے نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے انسانی زندگی میں اس طرح کی تلافی مافات اور باز آفرینی کے لیے خدا کے قوانین مقرر ہیں ضابطۂ حیات میں اس قسم کے قوانین کا رکھ دینا قرآن اصطلاح میں خدا کا رحم کہلاتا ہے خدا انہی معنی میں رحیم ہے ان امور کی تفصیل میں آگے چل کر بیان کروں گا جہاں توبہ سے متعلق آیات کی تشریح کی جائے گی یہودیوں کے ہاں توبہ کا تصور ہی نہیں ان کے ہاں جو لفظ ہو گئی وہ ناقابل تلاشی اسی طرح عیسائیت میں بھی اعمال کے ذریعے گناہ کی علائش کو الگ کر دینے کا امکان نہیں وہ صرف مسیح کے کفارے پر ایمان لانے سے ہو سکتا ہندو دھرم کی روح سے انسان اپنے سابقہ جنم کے کرموں یعنی امال کے نتیجے میں جس جون میں آ گیا چوہا کتا سور شودر وغیرہ موجودہ جنم میں اس کا بدل لینا ناممکن ہے یعنی ان اہل مذاہب کے ہاں پرانی مفہوم کے مطابق خدا کی رحمت یا بازآفرینی کے امکان سے انکار کیا جاتا ہے اسے قرآن کفر سے تعبیر کیا کہتا ہے اسی لیے وہ کہتا ہے کہ انا ہوں لا یا ایسو من رو ہل ہے ہل القوم القافرین سلسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کل یا عبادی اللہ نصرف علان خسین اے رسول میرے ان بندوں کو جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے ہوں زندگی کے دوراہے سے غلط راستے کی طرف مڑ گئے ہوں کہہ دو کہ لا احمد عمر رحمت وہ خدا کے قانون رحمت سے نا امید نہ ہوں اس کے نظام عدل میں غلطیوں کے نقصانات کے ازالے کا امکان بھی موجود ہے تم میں جب بھی یہ احساس پیدا ہو کہ تمہارا قدم غیر خداوندی راستے کی طرف اٹھ گیا ہے تو انیبو الا رب تم اپنے نشو نما دینے والے کے قوانین کی طرف رجوع کرو وہ اصل اس کے قوانین کے سامنے سر تسلیم ہم کرو اس سے تم اپنی لذت سے پیدا ہونے والے نقصانات سے بچ جاؤ گے لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم اس سے پہلے کہ اس لفظ کے تقریبی نتائج تمہارے سامنے آئیں قوانین خداوندی کی طرف رجوع کر لو اگر اس نے تاخیر کر دی تو پھر ان کا اضالہ ممکن نہیں ہوگا یہ جو طریق ہے کہ اس طرح سے تقریبی غلط کاموں کے تقریبی نتائج کا اضالہ ہو سکتا ہے اسے قرآن نے چار الفاظ میں سمیٹ کر رکھ دیا جب کہا کہ ان الحسنات یوز ہب نسیات غلط اقدامات کے تقریبی نتائج کے اضافہ کی صورت یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ تعمیری کام سر انجام دو برائیوں کے نتائج کو بھلائیوں سے دور کرو یہ ہے خدا کے رحم کے بروئے کار آنے کی صورت غلط کوشیوں سے اگر بیمار ہو گئے ہو تو خدا نے علاج کے لیے دوائیاں بھی پیدا کر دی ہیں وہ علاج کرو اس علاج سے بیماری رفع ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر مزید تعمیری کام کرو جس سے تمہاری وہ توانائی وہ صحت جو اس سے پہلے غلط طریقے کار کی وجہ سے زائل ہو گئی تھی لوٹ کر آ جائے یہ ہے عزیزہ نے من قرآن کریم کا تصور عدل اور تصور رحمت لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے ہمارے ہاں بھی عیسائیت کے اثر سے رحم کا وہی تصور آیا جو ان لوگوں کے ہاں تھا یہاں بھی یہ کہا جانے لگا کہ عدل سے کچھ نہیں بنتا امال سے کچھ نہیں ہوتا سب کچھ خدا کے فضل پہ منحصر ہے سب اس کی بخشش کے تفائل ملتا ہے انسان جو جی میں آئے کر لے کچھ نہیں بن سکتا اس اس قسم کے پھر آپ کے ہاں وہ قوالوں کے ہاں آپ نے یہ سنے ہوں گے اس قسم کی چیزیں کہ اوتھے کی پرواہ ہے راکب اوتھے بے پرواہیاں پھڑ لے عملہ والیاں نو چھڑ دے اوگن ہار نو کہ اندازہ لگائیے خدا کے نظام عدل اور اس کا وہ تصور جو قرآن کا رحم کا تھا اس کو کس قدر غلط معنی پہنائے گئے ہیں یہاں اجازت دیجیے کہ میں تصوف کی یہ کہانی آپ کو سناؤں آپ کو شاید یاد ہے کہ میں نے تو اپنی آدھی عمر انہی وادیوں میں گزرتے ہوئے گزاری ہے یہ سب چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی تھی کہا یہ جاتا تھا کہ ایک بزرگ تھے وہ اللہ کے مقرب بننا چاہتے تھے انہوں نے بارہ برس تک ایک جنگل میں ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر خدا کی عبادت کی بارہ سال کے بعد آواز آئی کہ تمہاری عبادت قبول ہو گئی ہے مانگ کیا مانگتا ہے اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ میں کیا مانگتا ہے بارہ برس کی محنت خدا کہتا ہے جو مانگو کہ ملے گا ایک بزرگ صورت سامنے تشریف لائے انہوں نے کہا کہ تو کس کشمکش میں گرفتار ہے ہم نے باتیں سن لی ہیں جو تم سے ہوئی کشمکش کہے گی بات آسان ہے تم نے بارہ سال تک خدا کی عبادت کی اس سے کہو کہ میں عدل مانگتا مانگتا ہوں اس نے کہا کہ بات ٹھیک ہے اس کا معاوضہ تو بہت بڑا ہوگا اس نے کہا کہ میں عدل مانگتا ہوں اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ بہت اچھا ہم عدل دیتے ہیں تجھے تم بارہ برس تک اس پتھر کے اوپر بیٹھے رہے ہو اب بارہ برس یہ پتھر تمہارے سر پر بیٹھے گا یہ ہے عدل اسے سن کر آپ ہنسی نہیں عزیزا نے من آپ دیکھیے کہ عدل کی کیسی ڈیفینیشن پورے طور پر اس فٹ بیٹھتی ہے ٹھیک ہے نا وہ تو راضی برضا رہنے والے بزرگ تھے انہوں نے اس پتھر کو اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ دیا اور بارہ برس پھر اس کے نیچے اسی طرح سے عبادت کرتے رہے پھر اسی طرح عبادت کے بعد بارہ برس کے بعد آواز آئی کہ مانگ کیا مانگتا ہے پہلے عدل مانگ کے تو جو نتیجہ بھوگتا تھا وہ یاد تھا کہا کہ مولا میں تیرا فضل مانگتا ہوں مجھے کہیں عدل نہ دے دینا پہلے ہی میرا کچھ عمر نکل گیا ہے <laughs> عزیزہ مان آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کے رغم اس کے خلاف کس کس قسم کے تصورات ہمارے ہاں آئے ہوئے ہیں اور یہ اس ایک بزرگ کی کہانی پر منحصر رہی ہمارے ہاں عام طور پہ آپ دیکھیں گے ہر جگہ خدا کا مسئلہ ہر جگہ خدا کا رحم ہر جگہ اس کی طرف سے بخش سب چیز اس کے کرم سے ہوتا ہے سب اس کی رحمت سے ہوتا ہے انسان اپنے محنت سے کچھ نہیں کر سکتا اس کے اعمال کوئی نتیجہ نہیں پیدا کرتے اس کی فضل سے سب کچھ ہوتا ہے قوم کے رگو تہ میں یہ چیز شرائط دی گئی ہے حالانکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کی روح سے خدا کا قانون مقافات عمل کس قدر اٹل ہے اور اس میں جو رحم کا تصور ہے وہ بھی ایک قانون کا تصور ہے اس قانون کے اوپر عمل کرنا ہوگا تو اس سے اس غلط کام کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہوگا اس کا ازالہ بھی ہو جائے گا اور مزید بعض آفرینی کے امکانات بھی روشن ہو جائیں گے یہ ہے خدا کے مرسی فل ہونے کا تصور لیکن میں لفظ مرسی کا استعمال نہیں کروں گا کہ اس سے وہی پھر عیسائیت کی مرسی جو ہے وہ آ جائے گی ہمارے سامنے یہ خدا کا قانون مقافات عمل ہے اور اسے توبہ کہا جائے گا توبہ کے معنی ہوں گے لوٹ کے پلٹ کے وہاں آ جانا جہاں سے قدم غلط راستے کی طرف اٹھے گا مان پہلے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نے جو دو لفظ آئے ہیں ان کے متعلق دہرا لیجیے جو میں نے کہا تھا کہ بے کے معنی ہوتا ہے اس غرض اور مقصد کے لیے اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن میں جب یہ چیز آئے گی تو یہ ہوگا کہ جو کچھ اس کے بعد کہا گیا ہے اس کا مقصد اور اس کی غائب یہ ہے کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا ظہور ہو اور جب ایک عبد مومن ایک مسلمان کوئی کام بھی جو شروع کرنے والا ہے اس کے پہلے کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ اعلان یہ کرتا ہے کہ جو کچھ میں کرنے والا ہوں اس سے میرا کوئی اپنا ذاتی مقصد نہیں تقریبی مقصد نہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا ظہور ہو جائے اور اس کے بعد آ جائیے سورہ فاتحہ کی طرف کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم سزاگار حمدیت پوری کی پوری مکمل شکل کے اندر حمدیت جو ہے وہ اس ذات کے لیے ہے جو ہر طرح کے اقتدار کا مالک ہے اور اس کا اقتدار تقریب کے لیے نہیں ہے ربوبیت کے لیے ہے اور اس کی ربوبیت جو ہے وہ کسی ایک فرد ایک خاندان ایک قوم ایک ملک کے لیے نہیں عالمین کے لیے ہے پوری کائنات کے لیے ہے تمام نو انسانی کے لیے ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں رحمانیت ہے رحیمیت ہے بلا مزد و معاوضہ ملتی ہے جس چیز کی جس وقت ضرورت ہوتی ہے اس انداز سے اس وقت ملتی ہے نہایت لطافت اور رحمت اور محبت سے یہ چیز ملتی ہے اور اگر کبھی ہنگامی حالات ایسے آ جائیں کہ اس کی فوری ضرورت پڑے تو اس کی صفت رحمانیت جو ہے اس کا نم اس کا ظہور ہو جاتا ہے قرآن اس کی صفت رحمانیت کا ظہور ہے قرآن ذکر للعالمین ہے خدا رب العالمین ہے اس کا رسول رحمت للعالمین ہے اور خدا نے یہ کہا ہے کہ میری رحمت تمام کائنات کو محیط ہے اور اسی کے اندر نو انسان بھی آ جاتی ہے بشرطے کہ نو انسانی خدا کی اس رحمت کو کہ رحمت کے پروگرام کو جو قرآن کریم کے اندر ہے اسے اپنا لے اور یہ بات کہ یہ خدا کا قانون عدل ہے خدا کا قانون مقافات ہے جو اٹل ہے اس کے لیے اگلے لفظ ہمارے سامنے آتے ہیں جو کہا کہ مالک یوم الدین اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے عزیزہ نمان رب بنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم